سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کے بعد آپ کے گھر میں دو رکتیں پڑھیں حدیث نمبر دو ہزار ستاسی مسنت احمد